اور تیری مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے جب کبھی میں نے دعوت و تفریح کا خریدا انجام دیا جالو اثابستہ پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور میرے چہرے سے نفرت ہونے لگی میرے اور ان کے درمیان درمیان میں کپڑا آڑ کر لیا وہ اثر رو اثرو تقبرا اور اڑے رہے اور تکبر کرتے رہے اللہ نے کہا کرو اور کرو اور کرو سو سال ہوا دو سو سال ہوا پانچ سو سال ہوا ساڑھے نو سو سال اب جب اتمام حجت ہو گئی یعنی ایک سمجھانے کی جو مدت تھی وہ مدت پوری ہو گئی تب اللہ نے اجازت دی اپنو کہو کیا کہتے ہو رب من حضرت نو السلام و سلام نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم ساڑھے نو سو برس میں سدھر نہ سکے اب آئندہ ان سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں ہے باری لا تذر تیار ایک گھر کافر کا باقی نہ رکھنا حضرت نو علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہر قیم پر کوئی اختیار دیتے ہیں ایک دعا کا پور دیتے ہیں قبولیت کا وعدہ دیتے ہیں کرو مانگو انہوں نے کہا کہ کافروں کو نیش نابود کر دے اللہ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بنائے اور جانوروں کے جوڑے اس میں رکھے اور جو مومنین تھے ان کو اس میں جمع کر لیں سارا واقعہ ہے بہرحال جب یہ ہو گیا تو زمین سے تنور سے وپار تنور تنور سے پانی ابلنے لگا آسمان مددناک ہو گیا جہاں دیکھو وہاں پانی ہی پانی اور قوم نیز نابود ہو گئی پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام و سلام کی کشتی جب رک گئی حضرت نو علیہ السلام و سلام ایک فاتحانہ انداز میں کہ چلو آج کافروں سے زمین پاک ہو گئی مشرقوں سے زمین پاک ہو گئی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ نے ہماری دعا کو قبول تو کر لیا اب کرنے کا کیا کام ہے آپ سن چکے ہیں واقعات کہ اللہ نے فرمایا کام کرو تم مٹی ہو دو جیسے کمار برتن بنانے والا مٹی گونتا ہے تم دو تو کہا کہ ٹھیک ہے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے گوندنے کا گوندا کہا کہ تم اس کی ہانڈیاں بناؤ ہانڈیاں بنا کے برتن بنائے کہا اس کے خوب جلاؤ پکا کرو پکا کیا کیا کرے فرمایا کہ ایک لاٹھی لو سب کو توڑو اللہ کا حکم تھا اور اس کرنے کے لیے مجبور تھے پیغمبر تو انہوں نے سارے بنائے ہوئے مٹکوں کو توڑ دیا تو چہرے پر ذرا نہیں تھی اللہ کے حکم کی تعبیر تھی کر تو لیا لیکن چہرہ اترا ہوا تھا اللہ نے پوچھا اے نو کیسے لگا کہا کہ اے اللہ مٹی سے ہم آپ نے کہا پوجو برتن بناؤ اور اسے پختہ کرو اور پھر اس کے بعد توڑنے کا حکم دے دیا اللہ نے پوچھا کہ اے تو کیا تم نے مٹی کو پیدا کیا تم خالی کو مٹی کے کہا کہ نہیں اللہ آپ کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ جو برتن بنا ہے یہ قدرت تمہاری ہے یا میری دی ہوئی ہے کہا اللہ آپ کی دی ہوئی ہے یہ آپ کے اندر جو جوتا کرنے کی صلاحیت تھی اس صلاحیت کو آپ نے پیدا کیا یا ہماری پیدا کی ہوئی ہے کہا کہ اللہ آپ کی پیدا کی ہوئی صلاحیت ہے اور یہ جو مٹکوں کو توڑا ڈنڈے میں طاقت آئی اور آپ کے اندر قوت آئی یہ کس نے دی کہا کہ اللہ آپ نے دی ہے فرمایا کہ سب بڑی میں نے جو ہے شفقت سے بنایا تھا ایک بدوا کے ذریعے سے ساری مخلوق کو میں کر دیا تو مجھ پر کیا بنتی ہوگی یہ کافی باقی نہ رکھنا تم سمجھتے ہو کہ تو یہ کافر قوم یہ مشرق ڈوب کر برخاست ہو کر میرے میرا کا شکار ہو گئی تو میں خوش ہو گیا تم مٹکوں کو توڑ کر کچھ نہیں ہو سکتے میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آدم کی ضروریت کو مٹا کر خوش ہو جاؤں گا بے پناہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اگر محبت نہ ہوتی اللہ سورج کو حکم دے دے اے سورج صرف داڑھی رکھنے والوں پر اپنی روشنی ڈالنا اے چاند صرف نمازیوں پر اپنی چاندنی ڈالنا اے زمین صرف تو برقع پہننے والی اور نقاب بولنے والی با اور اور حیا عورتوں کو تو جگہ دینا اگر کوئی رنڈی نما اور جائے سے حیائی کے کپڑے پہن کر جائے اس کو زمین حکم دیتا اللہ تعالیٰ کہ زلزلہ وفا ہو جائے اور وہ زمین اس کو اپنے اندر لے لیکن اللہ کی رحمت عام ہے جیسے مسلمانوں پر سورج کی کتنے ہیں ایسے کافروں پر ہیں جیسے چاند کی چاندنی جو ہے مسلمانوں پر ہے جیسے بارش کے خطرات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو سب کے لیے بچھونا بنایا پڑے گی وہی دو پڑھنی پڑے گی وہی مغرب کی تین پڑھنی پڑے گی وہی نماز کرنے کو بل ملانے کو دیکھ کر اللہ عبادتوں میں کمی کا حکم دیتا تھا کہ رات میں اتنا کیوں روتے ہیں اتنا کیوں تڑپتے ہیں لالا کا باقیوں نب سکا اپنے آپ کو آپ جو ہے دھوکے میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں ابھی کچھ بھی ہو خلیلا ایک بہو رات ایک تہائی رات آدھی رات سے کم حصہ اتنا کیجیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رقص کرنے والے اتنا کرم Allah سور کے کے کیڑے سے بدتر ان کو کیا حق ہوتا ہے دیکھو غور کرو حضرت اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام والسلام کو جو حکم دیا نرم بات کرنے کا وہ بنو اسرائیل جو صاحب ایمان تھے ان سے بات کرنے کا حکم نہیں دیا گراؤن سے بات کرنے کا حکم دیا ہے جو گراؤنڈ اپنا بات کرنا ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک صحابی آئے آقا نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو حالانکہ آپ جی نے فرمایا اضافام الخطیب عالل ممبر بلا کلام بلا کلام ممبر پر خطیب کھڑا ہو جائے نماز بھی نہیں ہے بات چیت بھی نہیں ہے بعد میں پتہ لگا اصل میں وہ صاحب جو تھے غریب تھے پڑھے ہوئے کپڑے اور پیون لگے کپڑے تھے ان کی غربت اور افلاس کو بتانے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کی مدد کریں روزے میں آدمی پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور یاچی کرتا ہو غریبوں کی بھوک کو کیا جانے یتیموں کے تڑپنے اور بیواؤں کے سسکنے کو کیا جانے اللہ نے کہا کہ بھوکے رہو پیاسے رہو غریبوں کی بھوک کا پتا تمہیں گا یتیموں بیواؤں اور کے تمہیں احساس ہوگا حج بیت اللہ ہو گئے یہاں پنج وقتہ نماز میں محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کے نماز میں شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں حج بیت اللہ میں عالم کے لوگ جمع ہوتے ہیں یعنی فکر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی اور شریعت کا مزاج کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے اور یہ فاجر لوگ ہیں ان کی خبروں کا تم اعتبار نہ کرنا حج بیت اللہ میں جمعہ میں جماعت میں جب شریک ہوتے ہیں تو دل مشافہ جب بات کرتے ہیں تو اس کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے آپ اخبار میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک داڑھی والا ہے اور سر میں امامہ ہے ہاتھ میں ہر کڑی ہے سامنے ایک ایک پارٹی سیون بچے ہوئے ہیں کھڑے تو சகாபாக்கள் کرنے کے بعد جب وہ کہیں کی نہیں رہتی ہے تو بامبے کے اندر ریڈ ہاؤس کے اندر رنڈی خانے کے اندر ان کو جو ہے کر کر واقعہ یہ ان کے دل کو نہ پہنچانا میرا سو مرتبہ گر جائے کوئی بری بات نہیں وہ اللہ اپنے مخلوق سے بے پناہ محبت کرنے والا اپنے مخلوق کو اتنا چاہنے والا اور کی تباہی کے بعد نکل جاتا ہے You hidayah ظاہری اعتبار سے مقدم لیکن یہ اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے ہے دو بات کو سنوا دو آپ کے گھر کے اندر خوشبو نہیں آ سکتی جب تک یہ یہودیت یہودی لباس یہودی چہرہ یہودی تہذیب رسول اللہ تعالیٰ تو جلال میں آ گئے خبردار مسلمانوں کا لباس عزت دار قوم کا لباس تم کبھی نے یہود و نصارہ پہنو گے کہا عمر فاروق کا وہ کدرناک جملہ یہود و نصارہ کو ڈانٹ رہے تھے اور کہا امت محمدیہ کی آج کی حالت کہ یہود و وسلم کے پاس تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب زبان سے رو کو معافی کا پروانہ دیا ابھی یہ اپمان ہمارا چل رہا ہے یہ جو اخبارات آتے ہیں دیکھیے دنیا کی جو ہے عطا پتا چلتا ہے اور اسلام مسلمان دشمنی کا اس کے اندر پتا چلتا ہے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کے اندر عنوان کا ہمارا تیسرا جمعہ ہے یہی بات چل رہی ہے نہ ان سے مذاکرت ہو سکتی ہے نہ ان سے دوستی ہو سکتی ہے نہ ان سے قربت ہو سکتی ہے یہ باطل ہے ہم حق وہ جہنمی ہیں ہم حیا کے پاسدار ہیں وہ بے حیا ہیں ہم شرم اور حیا اور پاس کا دامن تھامنے والے ہیں اور بے حیائی اس کا مطلب ہے ہم سچائی پر چلنے والے ہیں وہ جھوٹ پر چلنے والے ہیں ہم اللہ کی حکومت کو مان निकालने के پڑھ لیتے ہیں نہ نہیں ہو سکتا فریق فی الجنہ و فریق فی سعیر جنت کا طبقہ اور ہے جہنم کا طبقہ اور ہے یہ یہودی ایجنٹ جو گھروں میں آیا ہے یہ جہنم ہے اور جو نماز تحجد پڑھ رہے ہیں ہماری عورتیں جو نماز پڑھ رہی ہیں وہ جنت ہے جنت اور جہنم کا ملاپ نہیں ہو سکتا دن اور رات کا ملاپ نہیں ہو سکتا تھے وہ دوستی نہیں چاہتے وہ دوستی نہیں چاہتے لا لاج اولیاء اور دون دونوں میرے رب نے کہا کہ مومن اور یہود دوست نہیں ہو سکتے میرے رب نے کہا کہ مسلمان اور غیر مسلم மக்களவோ جناب محمد صلی اللہ دونوں کا ترجمہ ایک ہے رائنا کے معنی بھی یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سہن میں ڈالتے ہیں آپ کے گھر کی عورتیں جاتی ہیں میرے بچے ان پر جملے کرتے ہیں پھر میں یہ سیم نام رکھتا ہوں آئیے صاحب ہم اور تم دوستی کا قدم بڑھائیں تو تم کیا کہو گے ارے جناب والا یہ دوستی کا قدم بڑھانے سے پہلے یہ جو گنگر پھینک رہے ہو نا یہ اترا ہوا سالن ڈال رہے ہو نا یہ ہماری عورتوں پر جملے کر رہے ہو نا ذرا پہلے اسے کے تمدن کو دفن کیا گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو گولے اور من کے کالے انگریزوں کے ذریعے سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی آج مکت المکرمہ کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر یہ جو انگریزی مصنوعات بک رہے ہیں وہاں امریکہ کے برطانیہ کے اور یورپی ممالک کے وہ چیز جو خود امریکہ میں نہیں مل سکتے وہ خود آپ کو برطانیہ میں نہیں مل سکتے پہلی وہ کار جو امریکہ تیار کرتا ہے مکے کو بھیج دیتا ہے پہلا وہ ٹی شرٹ اور جنس لوگوں کی جو برطانیہ اور بے حیا ممالک تیار کرتے ہیں وہ مزید المنور बात करें दूसरे मुसलमान مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ابھی سامنا اخبار اخبار جو ہے اس نے دن دن کے اجالے میں میں اپنے کہا کہ ہندوؤں تمہارے کم جو ہیں وہ کسٹی ہیں یعنی مطلب ناکارا ہے گز کم ہے جیسے مسلمانوں کے اندر خودکش دستے ہیں مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے ابتدائی قوم کہتی ہے تمہارے اندر اندر جاؤ گھسو ان کے بیت اللہ میں جاؤ ان کے جمعہ میں جماعتوں میں جاؤ اور اپنے آپ کو بم سے اڑا لو بم سے اڑانے کی دعوت دینے والا کیا من پسند ہے کون سا کیس بال ٹھاکرے پر لگا اس بال ٹھاکرے کے بیٹے کی وجہ سے جب جو ہے مجسمے کی ذرا سی بے حرمتی ہوئی بامبئی کے اندر اربوں خربوں کا نقصان ہوا جائیدادوں کو جلایا گیا کیا کسی کی ہمت ہوئی کہ بال ٹھاکرے کے بیٹے کے ہاتھ کے اندر ہتکڑیاں پھیلائیں اور مقدمہ ٹھوکے جاتا ہے وہ درگاہ جو اجمیر شریف کی خواجہ مہین الدین اجمیر کے اندر مالی گاؤں کے اندر اجمیر کی درگاہ کے اندر مکہ مسجد کے اندر چپے چپے کے اندر جہاں کہیں بھی ہم جو ہے اجلاس ہوا ثابت ہوا کہ اس کے اندر جو ہے اخیار کا ہاتھ ہے ثبوت ملے نقلی داڑیاں ملی نقل نقلی امامے ملے لیکن آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کوئی حادثہ ہوتا ہے تو داڑھی والے کو کیوں محفوظ کیا جاتا ہے اس لیے اب جو ہے یہ خود دلانا کام کرنے کے بجائے اب ہیروں کی زندگی گزارنے کے بجائے مہیلا تمدن کو اپناؤ چہروں کو اسلامی بناؤ شاید اللہ تبارک تعالیٰ کا پیار آئے گا اللہ تعالیٰ رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا آج مسلمان قوم کتنی دلی ہے ایک وقت وہ تھا کہ فلسطین کے عوام حضرت عمر فاروق سے ان کے دوپٹہ پہننے کی اجازت چاہتے تھے سعید شادی کرتے تھے ان کے بڑے بڑے چوروں کو پتا پانی کر دیتے تھے کوئی جو ہے چرا چرا کوئی کوئی پھل فصل کے اندر جو ہے اناج چرا لیا ماضی قریب تک ہماری یہ عزت تھی اور آج ہماری یہ حالت ہو گئی جیسا کہ باقی آتا ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکات ہوں ہمارے جو پیر و ہے پرواتے ہیں ایک مرتبہ میں امریکہ کے ایک شہر کے اندر گیا تو میں نے کہا جب نماز کا وقت آیا حضرت سے حضرت نے کہا نماز کے لیے ہم چلیں تو میزبان نے کہا نہیں یہاں سے اس جو ہے آرام دہ سواری اور تیز رفتار سواری اور اتنی کشادہ سڑکوں میں ڈیڑھ گھنٹے ایک گھنٹے کا سفر کر کر ہمیں مسجد تک پہنچنا پڑتا ہے پہنچتے پہنچتے جماعت ہو جائے گی چلو یہی جماعت کر لیں حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت نے فرمایا نماز کی بات کبھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور موقع ملنے پر میں اپنی ہتھیار کو لے کر مسجد بھی چلا جاتا ہوں حضرت کہنے لگے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ آج یہ امریکی کتے اور بے حیا بے شرم قوم اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرنے والے اور جن اولاد کو اپنے ماں باپ کا پتا نہیں یہ مسلمانوں کو گھر دینے سے گھبرا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہے چاہا تو جب خریدار آیا تو اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی مکان کی قیمت کیا ہے یہودی نے کہا کہ دو ہزار تو کہا کہ تم مزاق کرتے ہو ٹٹا کرتے ہو اس مکان تو ایک ہزار میں ملتا ہے تو حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ بات سن کر ہمارے جسم کے روپے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم میں کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے تو اس یہودی نے کہا ایک ہزار روپے مکان کی قیمت اور ایک ہزار روپے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کی قیمت مقام تو مل سکتا ہے مسلمان کا پڑوس ہونا تمہیں کہاں ملے گا ایک وقت وہ تھا کہ یہود و نصارہ ہتھیار ہمارے بغل میں آنے کو سعادت سمجھتے تھے کے ہمارے پاس لے کر آتے تھے اور مسلمانوں نے جلد سے اپنی شناخت کو مٹا دیا مسلمانوں نے اپنی آئیڈینٹیفائی کو مٹا دیا مسلمانوں نے اپنے ظاہر اور کاشن کو مٹا دیا تو وہ قوم آج مسلمانوں کو ان کے بڑے باپ داداؤں کو بن کر چور اچکے بنا کر مارا کر تھے اور کہا ان کے پاس آج ہم کی وہ تمدن کرتے تھے جھکا کر آداب بجا کر لایا کرتے تھے اب ہم جا کر غیروں کے تحریر پر قدم جھکا رہے ان کی تحریر کی بھی مانگ رہے ہیں لا ادو مستقل اور تم اولیا اللہ نے کہا ایمان والو میرے اب تمہارے دشمن سے دوستی کا قدم نہ بڑھاؤ بہرحال مرتبہ کرنے ڈالی اور وہ حصہ تو ہے لیکن سورج آج کرنے نہیں ڈال سکتا حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا تو پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا اس سرزمین کو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ تو مکہ ہے مکت المکرمہ خان کعبہ ہے سب سے پہلے اللہ بیٹا ہوا تھا بہت سارے نوجوان ہمیں کہتے ہیں ہم نگاہوں کی حفاظت ہی کر نہیں پاتے یعنی جاتے ہیں عورت کی طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے بے حیائی کی نگاہ اٹھ جاتی ہے کچھ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں یہ بے حیائی پر روک کیسے لگے یہ دل پر کیسے قابو ہو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکاتوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جو ہے یورپی ایئرپورٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا ایک بالکل حشاش بشاش اور حسن کا مجموعہ کہ قطرے قطرے سے جسم کے ذرے ذرے سے ظاہری حسن ٹپک رہا ہے حضرت کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں ہر چیز کھاتا ہوں اور ہر چیز کرتا ہوں یعنی حلال حرام کی کیا بھی کتا تھی کھاتا ہوں خنزیر بھی کھاتا ہوں زندہ بھی کھاتا ہوں مردہ بھی کھاتا ہوں اور کہا کہ جس جگہ پر میں ڈیوٹی کرتا ہوں وہاں پر حسینائیں منڈاتی رہتی ہیں اور مجھے زنا کی دعوت دیتی ہیں شاید کوئی حسینہ میری زنا سے بچی ہو بدکاری سے بچی ہو ہر چیز کھاتا کرتا ہوں لیکن کہا کہ تمہارا چہرہ وہ ہے حدیث میں آتا ہے نا اولیاء اللہ اذا روز گر اللہ اللہ کے بلی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے تو کہا کہ بھائی تم جیسا بننا چاہتا ہوں اب کہاں شرابی ہر چیز کھانے پینے والا ہر چیز کرنے والا اور کہاں حضرت کا جوتا اور جوتے پر لگا ہوا گرا حضرت نے یہ نہیں کہا ہم ہوتے تو تکبر میں مبتلا ہو جس شرابی کہیں گا تو میرے جیسا بننا چاہتا یہ لکھا حضرت اب حسینہ منڈلاتی رہتی ہیں اور جب وہ منڈلاتی ہیں تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ کس گندے بنی کے قطرے سے یہ پیدا ہوئی ہیں اور یہ لونڈیاں جب میرے آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں مجھے لونڈیاں کم نظر آتی ہیں ان کے جسم کے اندر جو گندا خون ہے پیشاب کی کوشش ہے اور پہانے کی غلط ہے اور مرنے کے بعد ان کا جو انجام ہے وہ نظر آنے لگتا ہے ایک وہ جینٹل مین یہودی جو سب کچھ کھاتا تھا سب کچھ کرتا تھا اس کے سامنے بے حیائی کے سارے اسباب ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اب حیادار بن گیا ہوں گناہ کی طرف میرا قدم نہیں بڑھتا حضرت نے وہ قوم سا نسخہ بتایا تھا اس نسخے پر ہم عمل کر کر کیسے بے حیائی سے بچیں گے ہم انشاءاللہ شاء اللہ آپ جمع حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں